علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلات وسلم اللہ نبی بعد بعد اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صدری ویسر لی امری وحل من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ سورت آل عمران آیت نمبر ایک سو چھپن سے لے کر آیت نمبر ایک سو تریسٹھ تک پڑھیں گے آئیے سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد انہی آیات کی مختصر تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الدینہ اے وہ لوگو جو آمن ایمان لائے ہو لا تکونو نہ ہو جاؤ تم کلدینہ ان لوگوں کی طرح کافارو جنہوں نے کفر کیا وکالو اور انہوں نے کہا لخوان اپنے بھائیوں کے لیے اذا جب ذرابو انہوں نے سفر کیا فلعرضی زمین میں او کانو غزن یا تھے وہ لڑنے والے لو کانو اگر ہوتے وہ اندنا ہمارے پاس ما ماتو نہ تو وہ مرتے وما قتلو اور نہ وہ قتل کیے جاتے لیا جال اللہ تاکہ بنا دے اللہ ظال کا اس فاسد خیال کو حسرتن پچھتاوا فی قلوبہم ان کے دلوں میں و اللہ اور اللہ زندہ کرتا ہے و یمیت اور مارتا ہے و اللہ اور اللہ بیما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے والا ان اور البتہ اگر قتل تم تم قتل کر دیے گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں او متم یا تم مر گئے لمغفر تم من اللہ تو البتہ بخشش اللہ کی طرف سے ہے و اور رحمت خیر بہت بہتر ہے ممن اس چیز سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں والا امتم اور البتہ اگر متم تم مر گئے او یا قتل تم تم قتل کر دیے گے لَ اللہ تو اللہ ہی کی طرف تو شرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے فبیما رحمت من اللہ پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے لن تم آپ نرم ہو کے ان کے لیے ولوکنتا اور اگر ہوتے آپ فضن تندخو غلیز القلب سخت دل لنفزو تو وہ ضرور منتشر ہو جاتے من حولی کا آپ کے پاس سے فرافان عنہم چنانچہ آپ انہیں معاف کریں وستغفر لہم اور ان کے لیے بخشش مانگیں وشاور ہم اور ان سے مشورہ کریں فلعمری معاملے میں فعیدہ جب عظمتا آپ پختہ ارادہ کر لیں فتح وکل تو بھروسہ کریں اللہ اللہ پر ان اللہ بے شک اللہ یحب المتوکلین پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو این سرکم اللہ اگر مدد کرے تمہاری اللہ فلا غالب والا تکم تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر و یخلکم اور اگر وہی تمہیں رسوا کر دے فمن ذلدی پس کون ہے جو ین مدد کرے گا تمہاری ممبادی ہی اس کے بعد وعال اللہ اور اللہ ہی پر فل یتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن وما کان کا اور نہیں ہے لائق کسی نبی کے ان اللّہ وہ کہ یہ کہ وہ خیانت کرے ومن یغلل اور جو کوئی خیانت کرے گا یا اتی ماں غلّہ تو لے آئے گا اللہ اسے جو اس نے خیانت کی ہوگی یوم القیامتی قیامت کے دن سما پھر توفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کل نفسن ہر نفس کو ماں کا سبق جو اس نے کمایا وہ اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے افامن اتبع کیا پھر جس نے اتبع پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی رضامندی کی کمن اس شخص کی مانند ہوگا جو با لوٹا بسخط من اللہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ وہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے وہ بھی مسیر اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ ہم نو نعیند اللہ وہ الگ الگ درجوں میں ہوں گے اللہ کے ہاں واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بیما اس کو جو یعملون وہ کرتے ہیں آئیے انہی آیات کی مختصر تفسیر پڑھتے ہیں سب سے پہلے آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ کافروں کی طرح بن جائیں جیسے کافروں نے کہا تھا کہ جو ہمارے بھائی سفروں میں یا جنگوں میں فوت ہو گئے ہیں اگر وہ سفر نہ کرتے جنگ نہ کرتے تو نہ مرتے ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر انسان یہ والا عقیدہ اپنا بنا لے کہ موت اور زندگی رب کے ہاتھ میں ہے تو انسان کے اندر پختہ عزم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے اور ویسے ہر ایک میں خیر ہے جو چیز تجھے نفع دے اس کی خواہش کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز بن کر نہ بیٹھو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ نہ کہا کرو کہ اگر میں ایسا اور ویسا کرتا تو یہ مصیبت نہ پہنچتی بلکہ یہ کہا کرو کہ یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے تھا اور جو اس نے چاہا اس نے کیا یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مرنا تو تم نے ہے ہی لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ انسان مرے شہادت کی حالت میں سبھی نے مرنا ہے موت سبھی کو آنی ہے تو کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رب کی راہ میں مارا جائے شہادت کی موت مرے اللہ فرماتے یہ جو شہادت کی موت ہے یہ بہت عظیم ہے یہ ہر چیز سے بہتر ہے اور تم چاہے اپنے بستروں پہ مرو یا تم رب کی راہ میں مرو جانا تو تم سب نے اللہ کے دربار میں ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے نبی کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں نے اتنی بڑی غلطی کی آپ نے کہا تھا کہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا اس پہاڑی سے نہیں اترنا لیکن انہوں نے غلطی کی اور آپ رب کی رحمت کے ساتھ کتنے نرم ہیں آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں آپ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے یہ جو آپ کا اچھا اخلاق ہے یہ جو آپ کی نرم طبیعت ہے یہ اللہ کا آپ پر خاص فضل ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ غصے والے ہوتے اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ آپ کی طرف آپ کے آس پاس آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں یہ کبھی نہ بیٹھتے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دعوت دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق کا ہونا نہایت ضروری ہے جو بندہ سخت مزاج ہو سخت دل ہو اچھے اخلاق کا مالک نہ ہو تو ایسے بندے کے قریب لوگ نہیں آیا کرتے دعوت دین کے لیے بہت ضروری ہے نرمی کو اپنانا اور اچھے اخلاق کو اپنانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ بھی تھے معلم بھی تھے آپ رسول بھی تھے نبی بھی تھے آپ کو اللہ نے اخلاق کیسا عطا کیا اللہ نے قسمیں اٹھا کے کہا وہ ان نقل اعلیٰ کی عظیم اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ ایک بڑے خلق پر قائم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے بہت پیار کرنے والے بہت ہی نرم مزاج بہت ہی نرم طبیعت تھی آپ کی آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی اللہ فرماتے ہیں لقد رسول انفسکم عزیز ما بالمؤمنین رعوف الرحیم کہ اللہ نے ایک نبی بھیجا وہ ایسا نبی ہے اسے بہت مشکل لگتا ہے کہ تم مشقت میں پڑھو تم پر بہت ہرس رکھنے والا ہے بہت شفقت کرنے والا ہے بہت مہربان ہے وہ آقا علیہ السلاۃ وسلام بہت ہی مہربان تھے آپ کا اخلاق آپ کا مزاج بہت بہترین تھا صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا جب وہ پیشاب کر رہا تھا لوگ اس کی طرف لپکے تاکہ اسے ماریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو جب اس نے پیشاب کر لیا آقا علیہ صلاحت وسلم نے فرمایا اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو بے شک تمہیں آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے نہ کہ تنگی پیدا کرنے والے بنا کر اللہ اکبر ایسا اخلاق تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بخاری میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے اس کا جو حاشیہ تھا وہ بہت سخت تھا راستے میں آپ کو ایک دیہاتی ملا اس نے آپ کی چادر پکڑ کر بہت زور سے کھینچا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر پھٹ گئی اور آپ کے کندھوں پر چادر کے ہاشیے کے نشان پڑ گئے پھر اس نے کہا محمد جو مال اللہ کا آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا پھر آپ مسکرائے اور اس کو کچھ مال دینے کا حکم صادر فرما دیا یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے ایسا اخلاق تھا آپ کا کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اے امت محمدیہ اپنے اخلاق ایسے بناؤ ایسے بناؤ کہ دیکھنے والا کہے امت ہے امت ایسی ہے تو نبی کیسا ہوگا لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اخلاق اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں لوگوں نے اسلام کے قبول اسلام کے قریب کیا آنا ہے لوگ اسلام سے دور جا رہے ہیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی اعلی اخلاق عطا فرمائے پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاف لہم یہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا آپ کے صحابہ اکرام ہیں آپ ان کے لیے ان کو ایک تو ان کی غلطیاں جو یہ کوتاہیاں کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں ان کو معاف کر دیں دوسرا ان کے لیے رب سے بخشش بھی مانگے معاف کرنا یہ بہت بڑا کام ہے خز اف و امر بال معروف کو لازم پکڑو افوان ہوں معاف کرو اللہ لکم معاف کرو درگزر کرو کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے پتا چلتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں ایک جگہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی یہ نشانی بھی بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ غصے کو پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا نہ آپ نے کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ایسا اخلاق تھا میرے نبی کا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں شاور ہوں آپ اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ بھی لے لیا کریں مشورہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے مشورہ لینے کا صحابہ اکرام سے اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی لینا چاہیے اور اللہ سے بھی مشورہ لینا چاہیے پھر اس کے بعد اگر اس معاملے میں آپ کے ساتھیوں نے جو بھی مشورہ دیا جس چیز پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے تو پھر وہ کام کر گزریے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے سارا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو چاہیے رب پہ بھروسہ کریں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ بہت پیاری آیت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے رب پہ اعتماد کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُ وہ اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں نہ بدشگونی لیتے ہیں نہ داغ لگواتے ہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی بھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا اور اگر اللہ ہی تمہیں رسوا کر دے تو کوئی بھی تمہیں عزت نہیں دے سکتا کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ نبی مال غنیمت میں خیانت کرے دراصل جب لوگ جنگ عہد میں مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے لگے تو ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے بھی مال غنیمت نہ سمیٹا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا تو ان پر اس بات پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ تمہیں تمہارا حصہ نہیں دیا جائے گا کیا تمہیں نبی کی ایمانت پر اطمینان نہیں ایک نبی کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کر سکتا وما کان علی نبی یغل خیانت جو ہے یہ نبوت کے منافی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی بعض لوگوں نے کہا شاید اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے یہ ولی آیت نازل کر دی کہ وما کان علی نبی بما غل یوم القیامہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے اور یاد رکھو جو بندہ بھی خیانت کرے گا وہ اپنی اس خیانت کو قیامت والے دن لے کے آئے گا احادیث میں بتایا گیا ہے کہ خیانت بہت بڑا گناہ ہے اس کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے بہت ساری احادیث ہیں ان میں سے صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر مقرر کریں پھر وہ ہم سے سوئی یا اس سے بھی چھوٹی یا بڑی کوئی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی اور قیامت کے دن وہ اسے لے کر آئے گا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہماری اتباع رضوان اللہ ایک بندہ رب کی رضا کا متلاشی ہے ایک بندہ اتنے گناہ کرتا ہے کہ رب کی ناراضگی اس پہ برستی ہے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بالکل برابر نہیں وہ الگ درجے میں ہے وہ الگ درجے میں ہے رب کی رضا کا متلاشی جنتی ہے اور جو گناہ کر کر کے اپنے اوپر رب کی ناراضگی مسلط کیے ہوئے ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا توفیقرمائے دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین